پھر اور ایک چیز انسان چاند پر پہنچے گا یہ بھی بتا دیا گیا تھا سورہ آل آیا نمبر ایٹین ٹو ٹوینٹی میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَ مَرِيزَتْ تَسَقُ لَتَرْقَبُنَّ تَبَقَنَنْ تَبَقُ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور چاند کی قسم جب وہ کامل ہو جائے مکمل ہو جائے اسی طرح تم لازمن چڑھو گے درجہ بدرجہ ایک درجے سے دوسرے درجے پہ زمین سے جاؤ گے آسمان میں تو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے یعنی چاند پر پہنچنے کے بعد بھی کیوں ایمان نہیں لا رہے دیکھنے کے بعد بھی آپ کو پتا ہے پہلا جو شخص جس نے چاند پہ قدم رکھا تھا وہ نیل ایمسٹرانگ تھا اور اس نے کب رکھا تھا یہ قدم twenty first July nineteen sixty nine میں اس وقت اس نے پہلا قدم مسکا رہا تھا چاند پر اور اس نے اسلام ایکسپٹ نہیں کیا جانے کے بعد بھی آپ دیکھیں ہمارے کچھ لوگوں نے یہ بات بتائی کہ وہ نیل ایمسٹرانگ چاند پہ گیا پھر اس نے اذان کی آواز سنی پھر وہ اسلام قبول کیا وہ سب جھوٹی باتیں کیونکہ اللہ نے کہا فما لہم لا منو کیا بات ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے تو وہ صحیح میں ایمان نہیں لایا تھا وہ جھوٹ بات ہم نے پھیلائی ہوئی وہ تو اس نے تو یہ کہا کہ میں چاند پہ پہنچا میں نے دیکھا تو کہیں پہ بھی مجھے خدا نظر نہیں آیا کہاں تھا علا دکھا نہیں مجھے وہ ایتھیس تھا اس نے اسلام نہیں لایا اس لیے جھوٹ بات بھی پھیلائے نہیں کچھ لوگ جھوٹ بات اس لیے پھیلاتے ہیں تاکہ لوگ اسلام میں آئے اسلام کو کسی کو جھوٹ بول کے اسلام میں لانے کی ضرورت نہیں اگر وہ ہدایت چاہتا ہے نا تو قرآن پڑھ لے جھوٹ بول کے ہم کسی کو نہیں لا سکتے اسلام میں تو یہ جو شخص تھا نیل ایمسٹرانگ اس نے ایسی بات کہی کسی نے یہ جواب دیا کہ اگر وہ اس کا جو اٹائر جو جو بھی اس نے پہنا ہوا تھا وہ نکال دیتا نا ہیلمٹ وغیرہ تو اسے پھر نظر آ جاتا جس کو ڈھونڈ رہا ہے کیونکہ مر جاتا نا وہ نکال دیتا تو بہرحال اس نے یہ ایتھیس تھا اس نے اسلام قبول نہیں کیا تو اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے یہی کہا کہ یہ جو آیت آئی ہوئی ہے ایک کے بعد دوسرے درجے پہ چڑھے گا اور کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتا یعنی وہاں جانے کے باوجود بھی اللہ کو نہیں مانتا ایک اور چیز یہاں پر کیا ہے فما لہم لا یؤمنون تو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے تو اس کا مطلب لہم کا اگر آپ دیکھیں تو وہ سب تو لک لائک کہ صرف نیل اہم اسٹرانگ ہی نہیں بلکہ کچھ اور بھی لوگ جو چاند پر پہنچیں گے وہ ایمان نہیں لائیں گے اگر یہ اسی کے بارے میں ہے کہ چاند پہ پہنچنے والے لوگوں کے بارے میں ہے تو واللہ عالم بس یہی کہنا چاہیے کہ اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے تو بہرحال یہ جتنی بھی ورڈس ہیں سارے کے سارے معجزے قمر اتسق ہاں، کامل ہو جائے لتر کبو نو سوار ہو جائے راکٹ میں گیا ہے جس میں بھی گیا طبقہ نن طبق ایک طبقے سے دوسرے طبقے میں پہنچ گیا اور ایمان نہیں لایا یہ بھی معجزہ ہے ہر ورڈ معجزہ ہے اس کے اندر سبحان اللہ